ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی لیکن اس کے برخلاف آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ بادل دیکھتے ہیں تو ناگواری کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا ضمانت ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو ایک قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار آٹھ سو انتیس